السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی وغیرہ یہ فصل ثابت ہے آثار کے بارے میں آثار سور ان کی جمع ہے سور کا معنی ہے بچا ہوا کانا یا پانی جس کو ہم جھوٹا کہتے ہیں صاحب ہدایہ رحم اللہ فرما رہے کہ جاندار کے پسینے کو اس کے جوتے پر قیاس کیا جائے گا اصل میں لعاب اور پسینہ یہ دونوں جانور کے گوشت سے بنتے ہیں لہذا دونوں کا ایک ہی حکم ہوگا ہمارے نزدیک سور یعنی جوٹے کی کل چار قسمیں ہیں ایک وہ جوٹا جو بالکل پاک ہو جیسے کہ آدمی کا جوٹا ہے اور اسی طرح معقول الحم کا جوٹا یعنی وہ جانور جو کھائے جاتے ہیں اس کا جوٹا بھی پاک ہے نمبر دو جو جوٹا مکرو ہے جیسے بلی کا جوٹا نمبر تین جو بالکل ناپاک ہو جیسے خنزیر اور درندوں کا جوتا اور چوتھی قسم ہے جس میں شک ہو جیسے گدے اور خچر کا جوتا اس میں روایات متعارض مختلف قسم کی روایات سے آئی ہیں تو فقہان نے اس کو مشکوک قرار دیے ہیں صاحب ہدایت فرما رہے ہیں کہ ہر جاندار کا پسینہ اس کے جوتے پر قیاس کیا جائے گا کیونکہ لعاب اور پسینہ دونوں جانور کے گوشت سے بنتے ہیں دیکھیں معتبر بسوری ہر جاندار کا پسینہ اس کے جوتے پر قیاس کیا جائے گا انما یا طلدان ہی کیونکہ یہ لعاب اور پسینہ دونوں جانور کے گوشت سے پیدا ہوتے ہیں احدهما بس ایک نے لیا حکم صاحبی ہی دوسرے کا بس ایک نے دوسرے کا حکم لے لیا وہ سور العدمی اور آدمی کا جھوٹا وہ مایوکل الحم اور جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے فاہر یہ پاک ہے اللہ ان کے اس جوتے میں لعاب مکس ہوا ہے وقت تولد من لحم طاہر اور لعاب پیدا ہوا ہے پاک گوشت سے ويدخل في هذا في هذا الجواب الجنوب والحائز والكافر اور اسی حکم میں داخل ہے ادمی حالت جنابت میں ہو جس پر غسل فرض ہو یا خاتون حیض میں ہو یا کوئی کافر ہو ان سب کا جھوٹا پاک ہے وصول القلب نجسن اور کتے کا جھوٹا نجس ہے ناپاک ہے وہ من سل ہی سلاسن اور برتن دھویا جائے گا من بلوغ ہی میری آواز آ رہی ہے صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ کتے کا جوٹا ناپاک ہے نجس ہے وہ اگر کسی برتن وغیرہ میں منہ ڈالے اس کو تین مرتبہ دھونا یہ لازم ہے واجب ہے یہ ہمارے نزدیک امام مالک رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کتے کا جوتا پاک ہے ہمارے نزدیک ناپاک ہیں حدیث میں ہے کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈالے تو اس برتن کو تین مرتبہ دھویا جائے اور آخری دلیل یہ ہے کہ کتے کی زبان پانی سے ملتی ہے نہ کہ برتن سے جب کتے کے برتن میں منہ ڈالنے سے برتن ناپاک ہوتا ہے تو پانی تو بطری کے اولا ناپاک ہونا چاہیے امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتا جس برتن میں منہ ڈالے اس کو سات مرتبہ دھونا اور آٹھویں مرتبہ مٹی سے مانجنا ضروری ہے مشہور حدیث حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ کی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ولغ في انائكم فاغسلوه سبعا وعفروه اور تم مانجونا تھا آٹھویں مرتبہ مٹی سے ہماری طرف سے امام شافی رحمہ اللہ کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہیں اور دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں لوگ کتوں سے بچتے نہیں تھے نبی علیہ السلام نے سختی کے لیے تاکہ لوگ بچے آپ نے فرمایا کہ سات مرتبہ دھونا ضروری ہے اور آٹھ آٹھویں مرتبہ مٹی سے مانجنا ضروری ہے ایسے تو پیشاب یا پخانہ کسی کپڑے کو لگ جائے اس کو تین مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے جوتا تو اس سے پھر بھی کم ہے وہ بھی تین مرتبہ دھونے سے یعنی کپڑا وغیرہ پاک ہو جاتا ہے دیکھیں وسور القلب نجسن اور کتے کا جھوٹا ناپاک ہے وہ وہی یوسل النا امین سلاسن اور برتن دھویا جائے گا اس کے منہ ڈالنے کی وجہ سے یقول علیہ السلام من برتن دھویا جائے گا کتے کے منہ ڈالنے کی وجہ سے سلاسن تین مرتبہ وہ لسان اور کتے کی زبان یلاق الماء یہ پانی سے مل جاتی ہے دون برتن سے فلما تنجس الانا جب برتن نجس ہو جاتا ہے فلما اولا تو پانی تو بطریق اولا نجس ہونا چاہیے وہذا يفيد النجاسه والعدد في الغسل صاحب ہدایت فرما رہے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ پانی نجس ناپاک ہو جاتا ہے یعنی یہ حدیث فائدہ دیتی ہے کہ پانی ناپاک ہو گیا والعدد فی الغسل اور دونے میں عدد کا فائدہ دیتی ہے یہ حدیث یعنی حدیث میں ہے کہ تین مرتبہ تم برتن دو لو تو ہم تین مرتبہ دھونے کے قائل ہیں وہ حجت الشافعی یہ حجت ہے امام شافی رحمہ اللہ کے خلاف دلیل ہے امام شافی رحمہ اللہ کے خلاف فی اشتراک کے سب آئی کہ وہ سات مرتبہ دھونے کے قائل ہیں بولے انما اسی بہ بول ہم دلیل یہ دیتے ہیں کہ جس کو پیشاب لگ جائے وہ تین مرتبہ سے پاک ہو جاتا ہے فما جس کو سو کا جھوٹا لگ جائے وہ دون وہ اس سے اس کا درجہ نیچے ہے کمتر ہے اولا وہ تو بطری اولا تین مرتبہ دونے سے پاک ہونا چاہیے کتا اگر کسی کپڑے وغیرہ پر پیشاب کر لے یا کتے کا پیشاب کسی چیز کو لگ جائے وہ تین مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے جو جھوٹا ہے وہ تو اس سے کم ہے وہ بھی تین مرتبہ سے پاک ہونا چاہیے امام صاحب ہدایا امام شافی رحم اللہ کے اس حدیث کا جواب دے رہے بسبعی اور جو حکم سات کے عدد پر وارد ہوا ہے یعنی حدیث میں یہ جو آیا ہے کہ تم اس کو سات مرتبہ دھو لو محمول اعلی ابتداء اسلام یہ ابتداء اسلام پر محمول ہے جب لوگوں کا اختلاط کتوں سے زیادہ تھا تو آپ نے فرمایا کہ تم سات مرتبہ اس کو دھو لو آگے وصور الخنزیر اور خنزیر کا جوتا نجس ناپاک ہے لأنه نجس العین کیونکہ اس کی ذات نجس ہے نجس العین ہے وہ علامہ مرہ جیسے کہ پیچھے گزر چکا ہے وہ سور بہا اور درندوں کا جھوٹا یعنی جانوروں میں سے جو درندے ہیں اس کا جھوٹا ناپاک ہے نجس ناپاک ہے خلاف رحمہ رحم اس میں امام شافی رحم اللہ کا اختلاف ہے فیما کتے اور خنزیر کے علاوہ میں کیونکہ وہ فرماتے ہیں یہ ہماری دلیل ہے ہماری دلیل یہ ہے کہ ان ہوما نجسن نہ جسن اور کتے وغیرہ ان درندوں کا گوشت پاک ہے وہ مینو یہ طلب بولو اور اسی سے پیدا ہوتا ہے وهو المعتبر في الباب اس اور اس باب میں گوشت کا اعتبار ہے امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں یہ جو شیر ہیں چیتا وغیرہ ہیں بیڑیا ہاتھی وغیرہ ان کا جھوٹا پاک ہیں ان کی دلیل وہ مشہور حدیث ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بعض حوضوں پر جو حوض جو کنویں مکہ اور مدینے کے درمیان میں تھے اس پر کتے اور درندے پانی پینے کے لیے آتے ہیں تو آپ نے فرمایا اللہ ما اخذت فی انہوں نے جو اپنے پیٹ میں لے لیا وہ ان کے لیے وہ ماں بخشیا جو باقی رہ گیا ہے بقیر شراب ان وہ ہمارے لیے ہمارے پینے کے لیے ہیں اور پاک ہیں ہماری دل ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ سوال تو بڑے حوضوں کے بارے میں تھا اور ہم بھی اسی کے قائل ہیں کہ اگر بڑا حوض ہو جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ حوض بڑا ہو دس بائی دس ہو دہ دہ در ہو تو حوض وہ ناپاک نہیں ہوتا میری آواز آ رہی ہے جی وسور الحرت طاہر مکروح اور بلی کا جھوٹا یہ پاک ہے لیکن مکرو ہے وان ابی یوسف رحمہ اللہ انہو غیر مکروح امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ مکرو بھی نہیں ہے ان کی دلیل یہ حدیث ہے لأن النبی علیہ السلام کان یسغی لہ الاناء کیونکہ نبی علیہ السلام بلی کے سامنے برتن جھکا دیتے فتشرب منہ پھر وہ پانی پی دیتی اسے ثم يتوزع منه پھر آپ سے وضو فرماتے ہیں اور طرفین کی دلیل یہ یہ ہے ہے الحرۃ سبع بلی درندہ والمراد بیان اور یہاں پر مراد وہ حکم کا بیان ہے اب سوال یہ وارد ہوتا ہے جب بلی درندہ ہے تو پھر تو باقی درندوں کا جھوٹا ناپاک اس کا بھی ناپاک ہونا چاہیے لیکن ایک دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ بلی یہ تم پر طواف کرنے والی ہے تمہارے پاس پھرتی رہتی ہے لہذا اس کا جو جوٹا ہے اس میں گنجائش ہے یعنی وہ نجس نہیں ہے آپ نے فرمایا الحرت الحسد بے نجسن ہرے کا بلی کا جھوٹا یہ پاک یہ نجس نہیں ہے انما هي من التوافین والتوافات علیکم وہ تمہارے پاس پھرتی رہتی ہے طواف کرتی رہتی ہے تو اس حدیث کی وجہ سے اس میں کچھ گنجائش آ گئی ہے اگرچہ یہ ہے درندہ اللہ نے اس نجاست ہو علت یعنی نجاست ساخت ہیں بلی کے بارے میں لے علت طواف طواف کی علت کی وجہ سے فبقی تل کراہت پس اس کی جو کراہت ہے وہ باقی رہ گئی ہے وما رواء محمول علامہ قبل التحریم امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جو حدیث نقل کی ہم اس کو محمول کرتے ہیں حرمت سے پہلے پر ثم قیل کراہت لحرمت اللحم بعض نے کہا کہ یہ جو کراہت ہیں یہ گوشت کی حرمت کی وجہ سے ہیں وکیل لعدم تحامیہ النجاسہ اور بعض نے کہا ہے کہ یہ جو مکرو ہیں بلی کا جھوٹا یہ نجاست سے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے تحامی پرہیز لہٰذا تحامیہ پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے نجاست ہے نجاست سے یہ مکرو تنظی کی طرف اشارہ ہے من التحریم اور یہ تحریم کے قریب ہے آگے صورت میں مسئلہ یہ ہے اگر بلی چوہا کائے اور پھر بغیر انتظار کیے توقف کیے برتن میں منہ ڈالے یا پانی پی لے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے توقف کرے پھر وہ پانی پیے تو شیخین کے نزدیک وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا ہمیں محمد رحم اللہ کے نزدیک پھر بھی ناپاک ہے شیخین کی دلیل یہ ہے کہ بہنے والی پانچ چیزوں سے نجاست کا زائل کرنا جائز ہے لہذا بلی نے چوہا امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں پانی کے بغیر نجاست زائل ہوتی نہیں ہے اب جب بلی نے چوہا کھایا اور پانی سے وہ نجاست زائل ہوئی نہیں ہے اب اگر وہ اس میں برتن میں منہ ڈالے تو اس صورت میں وہ جھوٹا ناپاک ہوگا ولو اکلت فارتو اگر بلی نے چوہا کا کر سم شریبت پھر وہ پانی پی لیا فوری ہلما متصل اس نے پانی پی لیا یہ تھا نجس وہ پانی نجس ہو جائے گا اللہ اضامہ کا سستا تنہا اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہری یہ غسلحا فمیحا بلوہا اس نے یعنی بلی نے اپنا منہ لعاب سے دھویا دو ڈالا صاحب ہدایت فرماتے ول استثناء والا مذہب ابی حنیفہ و ابی یوسف یہ استثناء شیخین کے نزدیک ہیں وَيَسْقُطُ اعتبار الصب للضرورہ امام یوسف رحم اللہ کے نزدیک سب بہانے کی جو شرط ہیں وہ ضرورت کی وجہ سے ساخت ہیں پیچھے ہم نے مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی آدمی نجس آدمی ناپاک پاک آدمی کنویں کے اندر چھلانگ مارے امام یوسف رحم اللہ کے نزدیک وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ بہانا شرط ہے یہاں پر بھی بہانا ہونا چاہیے بہانے کی جو صفت ہے لیکن یہاں بہانے کی صفت وہ ضرورت کی وجہ سے ساخت ہے اگر وہ ہونٹوں کو لوہار سے صاف کر لے تو اس سے وہ ہونٹ پاک ہو جائیں گے لله على فتح إن شاء الله خير السلام عليكم